بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ پانچ سو اکہتر افضل بابری نگروٹا اللہ تعالیٰ مجاہدین کو جزائے خیر عطا فرمائے شہدائے کرام کی شہادت قبول فرمائے نگروٹا میں جاں بازوں نے کیسا زبردست جہاد اٹھایا کیسا شاندار حملہ کیا کیسا واضح نظر آنے والا سرجیکل سٹرائک کیا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ للہ و سبحان اللہ بکرتا ہوں اصیلا واقعی کشمیری مجاہدین کسی سے کم نہیں نگروٹا کے شہدا کو سلام ان کے خوش نصیب والدین کو سلام کمال کر دیا واقعی کمال ایک ہی جھٹکے میں شہید افضل گرو اور کشمیر کے معصوم شہید بچوں کا کیسا جاندار انتقام لیا یا اللہ ان شہدائے کرام کو اپنا دیدار اور اعلیٰ مقام عطا فرما آمین یا ارحم الراحمین چھ دسمبر سے چھ دسمبر تک چھ دسمبر کی تاریخ ہمارے جذبات کو اٹھاتی ہے ہماری سستی کو بھگاتی ہے اور ہمارے اندر نئے عزم اور فدائی ولولے جگاتی ہے چھ دسمبر انیس سو بانوے بندروں کی اولاد نے ہماری بابری مسجد کو شہید کیا وہ اسے ہندوستان سے اسلام کے خاتمے کا آغاز قرار دے رہے تھے انہی دنوں آر ایس ایس نے مزید تین ہزار مساجد کی فہرست جاری کر دی تھی کہ اب ان کو گرایا جائے گا مگر شہید بابری مسجد کے پتھر اور مینار جنہوں نے صدیوں سے اذان کی آواز اپنے اندر بسا رکھی تھی ایک دم زندہ ہو گئے اور پھر کنیا کماری سے کپواڑہ تک مجاہدین اٹھنے لگے کشمیر کی تحریک انڈیا کے دارالحکومت تک جا پہنچی اور پورا انڈیا جگہ جگہ سے عدم استحکام کا شکار ہو گیا جی ہاں دو واقعات نے غزوہ ہند کو موجودہ ہندوستان میں بے حد طاقت دی ایک بابری مسجد کی شہادت اور دوسرا بھائی محمد افضل گرو کی شہادت یہ دونوں مظلوم شہید تھے اور مظلوم شہید اپنے ظالم قاتل پر بہت بھاری پڑتا ہے بے حد بھاری ہندوستان خامخواہ پاکستان کو اپنے مسائل کا ذمہ دار قرار دیتا ہے حالانکہ پاکستان نے تو انڈیا توڑنے کے کئی سنہری موقع گنوا دیے کشمیر کی حالیہ چار ماہ کی خونی تحریک بنگلہ دیش کی مکتی بہانی سازش سے بہت طاقتور تھی انڈیا نے مکتی بہانی سازش کا فائدہ اٹھا کر پاکستان کو توڑ دیا مگر پاکستان نے اتنی سخت اتنی گرم اور اتنی وسیع تحریک کا کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھایا حقیقت یہ ہے کہ انڈیا پاکستان میں بہت زیادہ مداخلت اور دہشت گردی کرتا ہے جبکہ پاکستان انڈیا میں بہت کم پھر بھی انڈیا زیادہ شور مچاتا ہے انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار خود انڈیا ہے بابری مسجد کی شہادت کو روکا جا سکتا تھا مگر انڈیا نے نہیں روکا اب وہ بابری مسجد کے انتقام کو بھی نہیں روک سکتا محمد افضل گرو کی شہادت کو روکا جا سکتا تھا مگر انڈیا نے نہیں روکا اب وہ افضل گرو کے انتقام کو بھی نہیں روک سکتا انڈیا میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ بابری مسجد اور افضل گرو کی الغار کو روک سکے اسی مبارک یلغار کی ایک تازہ کڑی نگروٹا کا حملہ تھا آج انڈیا رو رہا ہے جبکہ افضل گرو کی قبر اور بابری مسجد کی مٹی مسکرا رہی ہے تاخیر کی وجہ مارکہ نگروٹا کے بارے میں رنگ و نور تاخیر سے آ رہا ہے وجہ یہ کہ گزشتہ ہفتے جب کالم لکھا جا رہا تھا تو یہ مبارک مارکہ جاری تھا مقبوضہ کشمیر میں مواصلاتی بندش کی وجہ سے مکمل تفصیل آنے میں دیر ہو جاتی ہے مگر وہاں کے مجاہدین جدید مواصلاتی نظام کو استعمال کر کے پاکستان اور دنیا بھر میں کشمیر کے حقائق اور جہادی حملوں کی تفصیلات پہنچاتے رہتے ہیں اور حقیقی سچی تفصیلات وہی ہوتی ہیں جو مجاہدین کی طرف سے آتی ہیں انڈین میڈیا بیچارہ تو پٹھان کوٹ اور اڑی کے بعد حکومت کے اتاب کا شکار ہے اس پر طرح طرح کی پابندیاں لگ چکی ہیں وہ تو اب ہمارے بیانات اور رنگ و نور بھی نہیں سناتا بس رنگ و نور کے چند جملے پکڑ کر ان پر تبصرے کرتا رہتا ہے حقیقی معلومات تک میڈیا کو رسائی نہیں دی جا رہی اسے بس یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا نے ایک سرجیکل اسٹرائک کیا ہے وہ سرجیکل اسٹرائک کہیں نظر نہیں آ رہا مگر تم اسی کی بین بجاتے رہو چنانچہ میڈیا سرجیکل سرجیکل کا شور ڈال دیتا ہے اور پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ مجاہدین نے نگروٹا پر نظر آنے والا حملہ کیا ہے مگر تم نے وہ دور دور رہ کر دیکھنا اور سنانا ہے چنانچہ میڈیا والے بیچارے اس حملے سے پانچ سو کلو میٹر دور کھڑے ہو کر موویاں اور ڈرامے بناتے رہتے ہیں آج انڈیا پر آج انڈیا بالکل پرانے زمانے والا سوویت یونین نظر آ رہا ہے وہاں کرنسی پر پابندی تھی میڈیا مفلوج تھا سیکیورٹی کے نام پر لوگوں کو ہر جگہ ستایا جا رہا تھا اور اپنی فوجوں کی جھوٹی فتوحات کے چرچے تھے چنانچہ یہ مصنوعی صورتحال سوویت یونین کو لے ڈوبی ابھی یہ صورتحال انڈیا پر آئی ہے تو اس کو بھی لے ڈوبے گی انشاءاللہ عرض یہ کر رہا تھا کہ چونکہ نگروٹا کا ماری کا جاری تھا اور نام بھی ہمارے لگنا تھا تو اس لیے ضروری تھا کہ جب مکمل خبریں آ جائیں گی تب اس موضوع پر لکھا جائے گا بس اسی وجہ سے تاخیر ہو گئی انڈیا پھنس گیا نگروٹا کی اتنی منظم مضبوط اور مستحکم کارروائی کو دیکھ کر پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کارروائی کے لیے انڈین کرنسی کہاں سے آئی سامان کیسے خریدا گیا اس سوال کا جواب اس لیے بھی اہم ہے کہ نگروٹا کی فوجی چھاونی کوئی معمولی ٹارگٹ اور عام ہدف نہیں تھا یہ انڈین فوج کی اہم ترین چھاونی ہے اور اس کی سیکیورٹی فول پروف ہے اور اسی چھاونی میں جموں کشمیر اور پوری ایل او سی پر فوجی کارروائیوں کی پلاننگ تیار کی جاتی ہے ایک ایسی چھاونی جسے انڈین آرمی کی شمالی کمان کا دل سمجھا جاتا ہے اس پر حملہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس چھاؤنی کے گرد تین حفاظتی حصار تھے ان حفاظتی حصاروں کو توڑنے یا خریدنے پر کتنی رقم خرچ ہو سکتی ہے چھاؤنی کے اندر کا نقشہ حاصل کرنا یہ بھی آسان اور سستا کام نہیں ہے چھاؤنی کے راستوں اور اندر کے اہداف کی فوٹیج بنانا یا بنوانا یہ بھی کوئی معمولی کام نہیں ہے کوئی ایسا آدمی جو پہلے اس علاقے میں نہ آیا ہو وہ تو چند قدم چل کر ہی پکڑا اور مارا جا سکتا ہے اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایسے افراد استعمال ہوں جو بار بار اس علاقے میں آ چکے ہوں اور پھر ایک مضبوط حملے کے لیے اندر کی مدد کی بھی ضرورت ہوتی ہے افضل گرو شہید اسکواڈ کشمیری مجاہدین کا قابل فخر عسکری بازو ہے انہوں نے یہ سارے مراحل ان حالات میں طے کیے جب انڈیا میں ہر جیب خالی ہے اور ہر شخص کرنسی کے لیے پریشان ہے مگر اندر کے ذرائع بتاتے ہیں کہ مودی حکومت نے کرنسی پر پابندی لگا کر خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے اور وہ خود اپنے جال میں پھنس گئی ہے دراصل صنعت کاروں اور منی چینجرز کو پہلے ہی اس پابندی کا علم ہو گیا تھا اور انہوں نے بڑی مقدار میں چھوٹے نوٹ حاصل کر لیے تھے یہ نوٹ ڈالر پونڈ اور یورو کے عوض آسانی سے ملتے ہیں اور اب مجاہدین کے لیے کام کرنے والے افراد بھی ڈالر زیادہ پسند کرتے ہیں اس طرح کشمیری مجاہدین ماؤ نواز حریت پسند اور خالستان کے فریڈم فائٹر کسی بھی طرح کی مالی مشکلات کا شکار نہیں ہوئے بلکہ ان کا کام مزید آسان ہو گیا ہے جبکہ انڈین عوام انتہائی سخت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں مودی جیسے بے عقل دہشت گرد کو اپنا حکمران بنانے والوں کو یہی انجام ملنا تھا جو انہیں مل رہا ہے دوسرا رخ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے حالات بہتر ہو رہے ہیں وہاں ہڑتال کرفیو سنگ بازی اور احتجاج میں کمی آئی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اہل کشمیر کی اس طویل قربانی نے کشمیر کے عسکری جہاد کو مضبوط کر دیا ہے بہت سے نوجوان اور پڑھے لکھے افراد تحریک میں شامل ہو چکے ہیں اور وہ اس تحریک کو اپنی آزادی تک جاری رکھنے کے لیے پر ہیں نگروٹا کا حملہ اسی عزم کا ایک اظہار ہے اندرونی ذرائع کے مطابق اس کارروائی میں درجنوں بھارتی فوجی مارے گئے جن میں سے سات کا اعتراف خود بھارتی حکومت نے بھی کیا ہے بہرحال یہ کارروائی جہاد کشمیر کو انشاءاللہ ایک نئی طاقت فراہم کرے گی پانچ مجاہدین اتنا بڑا حملہ کریں تین شہید ہو جائیں اور باقی دو اگلے ہدف کے قریب جا بیٹھیں یہ سب کچھ سوچنا آسان ہے مگر کرنا بہت مشکل ہے اور جو لوگ اتنی عظیم اور مشکل کاروائیاں کر لیتے ہیں کر لیتے ہوں ان کی فتح میں کون شک کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ اور تمام مجاہدین کو اپنی رحمت مغفرت نصرت اور اعانت عطا فرمائے آمین یا رحم الراحمین